من ابن شایدان بسم اللہ رحیم عزیزان آج جنوری انیس سو اڑتر کی تیرہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت سترہ سے ہوتا ہے two five over one seven آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں عمودی موضوع جہنم کا بیان تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرنے کے بعد کی قیامت حشر جہنم جنت اس پر تو ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن کریم نے قیامت حشر اور جہنم اسی کا ذکر نہیں کیا جو مرنے کے بعد آتا ہے وہ اس دنیا میں بھی جہنم کے عذاب کا ذکر کرتا ہے جس میں خصوصیت سے غلام اور محکوم قومیں گرفتار ہوتی ہیں اور یہ محض تفسیر یا تعویل نہیں قرآن نے خصوصیت سے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ قرآن میں جہاں جہاں معصومیت کے اس عذاب کا ذکر آیا اس امت کے سامنے یہ نہ بتایا گیا کہ ہم خود اس جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں اگر یہ بتایا جاتا تو اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچی جاتی کم از کم دل میں آرزو ہی ابھرتی لیکن جب مطمئن کر دیا جائے کہ نہیں ان کا تعلق تو آخرت میں ہے اور آخرت میں صرف کفار اور مشرقین اور ملحد مرتدین یہ سب جہنم میں جائیں گے اور خدا کے معدوب کی امت کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے تو سیدھی بات ہے پھر جس حالت میں بھی ہم رہیں اس سے نکلنے کی کوئی خواہش آرزو کا پیدا ہونا تو ناممکنات میں سے اتنا ہی نہیں بلکہ آگے ایک قدم بڑھے اور کہا کہ اس دنیا میں یہ مصیبتیں تکلیفیں نامساد حالات خدا کے مقرب بندوں کی علامات ہیں تو جہنم میں زندگی بسر کیے جا رہے ہیں اور ذہنی طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم خدا کے محبوب قوم ہو خدا کے برگزیدہ بندے ہو صدیوں سے اس قوم کو اس مغالطے میں مبتلا رکھا گیا نتیجہ یہ کہ دن ب دن ان کی حالت ابتر سے ابتر تر ہوتی چلی گئی اسفلا سافلین کے درجے تک یہ پہنچ گئے لیکن بڑے مطمئن بلکہ بڑے خوش رہے جتنی زیادہ تکلیفیں پہنچی اتنے ہی خوش ہو گئے کہ ہم زیادہ خدا کے محبوب بندے بنتے چلے جا رہے ہیں سابقہ آیات کے زمین میں درمیان میں تو ایک فکرا یہ آیا تھا کہ ان کے مقابلے میں دوسری وہ جماعت ہے کہ جو خدا کے قوانین کا اتباع کرتی ہے ان کی زندگی کس قدر خوشحالیوں خوشگواریوں کی ہے اور یہ ذکر کر کے پھر وہ اسی جہنم کی طرف آتا ہے وجام یا شروع وما ما یا بدون مندون اللہ ہے اور یقول ان تم از لم اے بادی ہم ہوم جس دن خدا اکٹھا کرے گا اب یہاں آ گیا مایا من مندون اللہ جنہیں جن کی عام ہمارے ہاں کی جو چلے آ رہا ہے ترجمہ اور جو تفسیر چلی آ رہی ہے کہ جن چیزوں کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر انہیں اور انہیں اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے جن کی یہ پرستش کرتے تھے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ہمارے بندوں کو غلط راستے پہ ڈال دیا تھا ان سے یہ پوچھا جائے گا اب ہمارے ہاں تو یہ جہاں بھی آتا ہے کہ یہ پرستش کرتے تھے خدا کو چھوڑ کے کسی اور کی تو وہ تو بت ہوتے ہیں بتوں کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بت ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے خدا کو چھوڑ کے تو اب یہاں بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ہمارے بندوں کو گمراہ کیا تھا جب اعتراض دیا کہ ساتھ بت تو ساری عمر ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ان کو یہ قوت گویائی عطا کر دے گا خدا ان پتھر کی مورتیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان جیتے جاگتے انسانوں کو گمراہ کیا تھا بس وہ عبادت کا مفہوم پرستش کیا اور یہ جو پرستیدہ ہیں وہ یہ مٹی اور پتھر کی مورتیاں اور بت بنائے اب ساری باتیں ان کی طرف منسوخ کر دی نہ ہم مشرق ٹھہرے نہ جن کی ہم معبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں معقومیت اختیار کیے ہوئے ہیں غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں نہ وہ معبود بنے نہ ان سے کسی قسم کی بات پر پرس ہوئی نہ ہم سے کوئی سوال ہوا سوال ہوا وہ بت پرستوں سے اور ان کے بتوں سے معاملہ وہاں تک ٹھہر گیا یہاں یہ قصہ اور قیامت میں یہ سوال جواب کا تعلق ان سے ہو گیا ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کیا بات بتاتا ہے یہ کن کی معبودیت تھی کون تھے جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ کیا تم نے ہمارے بندوں کو گمراہ کیا تھا قرآن کریم میں متعدد مقامات میں جہنم میں کچھ مکالمات کا ذکر آیا ہے جن کے درمیان واضح طور پہ وہ بتاتا ہے کہ لیڈروں میں اور ان کے جو عوام فالوورز یا متبعین ہیں ان میں ان میں باہمی مکالمے ہیں بڑی تفصیل سے قرآن نے وہ مکالمات دیے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد یہ عوام سب سے پہلے ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو اور اس کے بعد دیکھو کہ کس قسم کی تمہیں خوشگواریوں کی زندگی عطا ہوتی ہے کیا کیا چیزیں ملیں گی ہمارے نظام میں جب وہ قائم ہوگا بس مدد کرو ہماری اس نظام کے قیام میں پھر دیکھو راوی ایش لکھتا ہے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو گئے تم نے کیا کہا تھا اور یہ ہوا کیا اب ان اعتراضات کو ان سوالات کو دیکھیے بڑے دلچسپ ہیں وہ تمام تفصیل تو بہرحال کسی اس وقت آئے گی جب یہ خود مقام سامنے آئیں گے یعنی آیات سامنے آئیں گی <clears throat> ضمن سورہ سبھا چونتیس بٹا اکتیس سے ہی لے لیجیے چکے ہیں ولاؤ ترا از ظالمون موقوف نا عند رب ہم یرجیو باد ہم الاباد نل قول یقول الزین نس تد افول الزین نس تقبرو لاؤ لا ان تم لکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ان مجرد حقیقتوں کو بسیط حقیقتوں کو روس یا ریالٹیز جو ہیں وہ غیر محسوس ہوتی ہیں وہ ان کو تمثیلی انداز میں محسوس طریقے پر سامنے لاتا ہے اس طرح سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ جیسا خدا کی عدالت ہے اور اس کے سامنے یہ لوگ پیش ہیں اور وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے اور وہاں کھڑے ہوئے کٹہرے میں ایک دوسرے کے سامنے ایک طرف یہ لیڈر ہیں دوسری طرف متبعین ہیں اور وہاں ان کے آپس میں سوال جواب ہوتے ہیں محسوس انداز میں وہ بات کرتا ہے کہ وہاں کھڑے ہیں یہ خدا کے ذہن نے اور یقول اللہ نسط یقول اللہ نستکبرو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات یہ بتوں کی نہیں ہے قرآن خود بتا رہا ہے نستک تک وہ جو ان میں سے بڑے بن بیٹھے تھے قرآن کے الفاظ پہ میں پھر عرض کروں گا نا آپ آئیے یہ باب باب تو کافی رہی ہے جس میں سے اکبر اور کبریائی آتی ہے لیکن یہ جو باب ہے نا اس تقبرو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ در حقیقت تو وہ ایسے نہیں تھے بن بیٹھتے تھے ایسے یعنی یہ یہ زبان عجیب و غریب ہے بنیادی معنی ایک ہوتے ہیں اس کے وہ تو ہر لفظ کے اندر جھلکتے چلے جاتے ہیں ان میں باب ہوتے ہیں مختلف مثلاً استفعال ہے فعال ہے استعال ہے ان کے وزن پہ جو آئیں گے اس باب کی الگ خصوصیت ہوتی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ ان میں سے بڑے بن جاتے بڑے بن بیٹھتے تھے بڑے بننے کی خواہش ہوتی تھی وہ ان لوگوں سے دوسری طرف ہے للہ زی نس جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا یہ ہے باب کا خاصہ یا جنہیں کمزور سمجھ لیا گیا تھا بنا دیا گیا تھا اس لیے کہ قرآن کریم کی روح سے تو تمام انسان یکساں ہوتے انہیں تو انسان کچھ بنا دیتا ہے یو ضب راہ میں انسان کرتا ہے ان میں اب نائے قوم کو ذبح کرتا چلا جاتا ہے اور باقیوں کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے اور خود خدا بنتا چلا جاتا ہے کہا کہ وہ لوگ جنہیں یہاں کمزور کر دیا گیا تھا سوئی لیا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو یہاں ان کے یہاں کے بڑے بند بیٹھے تھے اب عزیزان گان خود سمجھ لیجئے کہ بات بتوں کی تو نہیں ہو رہی ان سے یہ کہیں گے کہ لا لا انتم لکن مومنین اگر تم نہ ہوتے ہمارے ہاں تو ہم واقعی صحیح راستے پہ چلتے جو خدا نے ہمیں بتایا تھا یہ تمہاری وجہ سے ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑا اور غلط راستہ اختیار کیا قال اللہ زی نس اکبرول اللہ زی نسخو اہنو سدد نا کم انل خدا بادم بل کم تم مجرمین وہ ان سے کہیں گے کہ خدا کی طرف سے صحیح ہدایت اور رہنمائی تو تمہارے سامنے آ چکی تھی کیا تم آج چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا سوچ رہائی سے اصل بات یہ ہے کہ تم ہی نہیں اس کے اوپر چلنا چاہتے تھے تم خود مجرم تھے ہم نے تو تم سے صرف فائدہ اٹھایا بڑی عظیم بات کہہ دی ہے یہ ایک غلامی اور معقومی کی نفسیات ہوتی ہے ایک سائیکالوجی ہوتی ہے یہ خود نہیں اس راستے پہ چلنا چاہتے اور اونٹے کو ٹھیلتے کا بہانہ یہ جو درمیان میں خدا بننا چاہتے ہیں وہ ذرا سا ان کو اشارہ کرتے ہیں اور یہ لبک کے ان کے پیچھے چل دیتے ہیں یہ اب خود یہ کیوں نہیں کرتے ابھی قرآن بتاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ان کے من کے اندر تو چور اپنا ہوتا ہے لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے جیسے ہر فرد اپنے ہر بد سیل کا ذمہ دار شیطان کو قرار دے دیتا ہے یہ سیلف ڈسپشن ہے یہ اپنے آپ کو خود ایک مغالطے میں رکھنا ہے فریب نفس ہے جسے کہا جاتا ہے یہ جو ابلیس یا شیطان کی طرف ہم منسوخ کر دیتے ہیں ہم اپنے ہر برے کام کو یہ در حقیقت فریب نفس ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے قبول نہیں کرنا چاہتے اعتراف نہیں کرنا چاہتے یا یہ جو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ابلیس کی طرف کرنے والے تو گناگار مجرم ہوئے ہماری طرح کے یہ جو اللہ کے بظاہر مقدس بندے ہیں میں مقدس کوٹیڈ کہہ رہا ہوں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو اللہ کی مرضی سے سب کچھ یہاں ہوتا ہے اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا بات یہ بھی وہی ہے کہ یہ جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو انسان تو مجبور واقعہ ہوا ہے خدا کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ بھی وہی چیز ہے اسی لیے اس نے کہا تھا کہ یہ تیرے مومن و کافر تمام ذمہ داری شیطان کو ذمہ دار ٹھہرانے والے یا یہ کہنے والے کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا اس لیے ہم کیسے اپنی مرضی سے یہ کر سکتے تھے دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس اپنے جرائم غلط کاریوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے ہم جیسے شیطان کو بدنام کر کے اس طرح منسوخ کر دیتے ہیں یہ اللہ کے بندے خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور مقدس بن جاتے ہیں کہ ردائے خدا بندی یہی مرضی ہے مولا برہما اولا قرآن کہتا ہے کہ یہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان سے کہو تمہارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ یہ اس قسم کی خدا کی پابندیاں گراں گزرتی تھیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے دل کے اندر تو یہ بات تھی جرت اتنی نہیں تھی کہ اس کا یوں اعلان کرتے تم تو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ذرا سی جھنڈی سبز جھنڈی کو دکھائے اور گاڑی چل پڑے اور گاڑی تو چلنے کے لیے پہلے تیار کھڑی ہوتی انجن تیار نہ ہو چلنے کے لیے لاکھ جھنڈیاں دکھاتا رہے یہ گارڈ چل ہی نہیں سکتی تو انہوں نے کہا کہ تم خود مجرم تھے لیکن یہ جرت نہیں تھی تمہارے اندر اس کے جواب میں یہ کہیں گے کال اللہ زی اللہ زی نسط اکبر بل مکر ان و انداز کہا تم ہمیں کیسے یہ کہہ سکتے وہ جو دن رات تم پلانز بناتے رہتے تھے سازشیں کرتے رہتے تھے پولیٹیکل چالیں چلتے رہتے تھے کہ اس طرح سے انہیں الجھاؤ اس طرح سے پیچھے اپنے لگاؤ کہ یہ جو کچھ تم کرتے رہتے تھے ہم تو اس کی وجہ سے پھنس گئے غور کیجئے جب کسی غلط نظام غلط دور اقتدار کے نتائج سامنے آتے ہیں سارا معاشرہ چیخ اٹھتا ہے اس سے یہ اوپر والوں سے کہیے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا برے ہیں جیسا دودھ ہوتا ہے اسی قسم کی بلائی آتی کسی قوم کے پیدا کرتا ہے نا ہم قوم ہی ایسی وہ قوم کہتی ہے کہ صاحب ہم میں یہ جو کچھ کرتے تھے یہ اتنے چالاک تھے کہ ہمیں یہ اس غلط فہمی میں مغالطے میں رکھتے تھے دھوکہ دے جاتے تھے فریب کر جاتے تھے الجھا جاتے تھے ہم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بس الجھا کے لے جاتے تھے تو ہم تو اس طرح سے مارے جاتے تھے ہم تو بالکل بدھو واقع ہوئے تھے ذمہ داری قبول نہیں کرتا ابھی میں عرض کرتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے یہ جو معقوم یا متبعین یا عوام یا ماسز جن کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں پیچھے چلنے والے یہی معقوم ہیں یہ آگے چلنے والے معبود ہیں یہ ان کے عبادت گزار ہے یہ لفظ یہ ان کے میں ہو رہے ہیں یہ جو ان کی نفسیات ہیں نا عوام کی پیچھے چلنے کی آج کی سائیکالوجی نے میں جیسا اکثر کہا کرتا ہوں قرآن کے سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں بہت اچھی کی یہ فلسفے سے بہت آگے چلی گئی یہ بات قرآن کا تعلق فلسفے سے نہیں ہے زیادہ سائیکالوجی سے کیونکہ وہ کہتا یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کی نفسیات میں تبدیلی نہیں واقع ہوتی اس کے خارجی آواز میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی یہ ایک نیا علم اس دور میں ہمارے ہاں پروان چڑھا ہے یا بڑھ رہا ہے آگے آگے ابھی تک وہ سائنس تو نہیں بن سکا لیکن اس کے باوجود نفسیات کے متعلق وہ بڑی عجیب باتیں کرتا چلا جاتا ہے ایرٹ فروم امریکہ میں آج کل سائیکو انالسز میں اس وقت وہ بڑے بلند مرتبے کا ریسرچ اسکالر مانا جاتا ہے بڑی عمدہ کتابیں میں اکثر اس کے حوالے دیتا رہتا ہوں لیٹسٹ ہے نا اس لیے میں لیٹسٹ ان کو باتیں کرتا ہوں اس کی ایک کتاب ہے فیئر آف فریڈم ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہر شخص فریڈم چاہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ جو عوام ہیں یہ فریڈم سے ڈرتے ہیں کہ فریڈم میں بڑی ذمہ داریاں لینی پڑتی ہیں یہ ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں وہی بات جو بہت پہلے وہ کہہ گیا کہ نئے تیر کما میں ہے نہ سیاد کمی میں گوشے میں کفس کے مجھے آرام بہت ہے یہ معقوم کی نفسیات ہیں یہ غالب بھی اس کی نگاہ نفسیات پہ بڑی گہری جاتی تھی شخص کی یہ ایرک فرام لکھتا ہے یہ بات کہ یہ عوام چاہتے نہیں ہیں اس نے کہا کہ سب سے بڑا مشکل کام اپنے لیے خود فیصلے کرنا ہے یہ اس سے گھبراتے ہیں کہ یہ کرائے ہوئے فیصلے چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ موالتا مدد دیتا ہے نا کہ یہ کرائے ہوئے فیصلے اسلاف نے یہ فرما دیا فلاں کتاب میں یہ آیا تفسیر میں یہ لکھا فلاں امام کا یہ قولا ہم تو سکھائے ہنسی کے پابند ہیں صاحب ہم امام بخاری کے پیچھے خود کوئی ڈسیزن نہ لینا پڑے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سیرو خون خشک ہو جاتا ہے فکر کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچنا اور اس فیصلے کے بعد پھر اس کی ذمہ داری لینا بڑی ہمت کا کام ہے قرآن اس قسم کی کام پیدا کرنا چاہتا ہے جو ذمہ داری لے وہ شخص یہ لکھتا ہے اس پوری کتاب میں کہ یہ فیئر آف فریڈم ہے جس سے اس قسم کے بنے بنائے عوام ان لیڈروں کو ہاتھ آ جاتے یہ ان کے اندر کی چیز ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری سنبھال لے اور وہ اس کو ایکسپلور کر جاتے ہیں وہ کہتے یہ ہے کہ دنیا میں غلط نظام قائم ہی اس طرح سے ہوتا ہے اب دیکھیے یہ قرآن جو یہ جو مکالمات پیش کر رہا ہے جہنم میں یہ انہی کے مکالمے ہیں نا انہی کی نفسیاتی کیفیت ہے وہ ان کو مرد الزام قرار دیتے ہیں لیڈر عوام کو عوام انہیں کس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جب یہاں آ جاتے ہیں اب ایک بات اور پیدا ہوتی ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ذمہ دار تو عوام ہیں ذمہ دار تو یہ لیڈر ہوتے ہیں عام طور پہ ہمارے ہمارے ہاں یہی چیز ہے کہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ تو ان لیڈروں کی ہوتی ہے عوام کیوں اس عذاب میں آتے ہیں جیسے ہم آپ آج کل اپنے آپ کو یہ فریب دیتے ہیں کہ صاحب ہم نے کیا کیا تھا نہ کوئی لوٹ مچائی نہ کوئی دھاندلی کی نہ کوئی حاصل کیا اور خام خواہ میں اس عذاب کے اندر ہم بھی گرفتار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے تھا جہنم میں تو انہیں کو ہونا چاہیے تھے یہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے چالیس بٹا سینتالیس وہ اس ہاتھ جمنا فنارے الضعفاء للذین لقم انا کنا لکم تبعا تم انتم مغنون عنا نصیبا من النار یہ جو عوام ہوں گے میں اب یہی ترجمہ کروں گا فالوورز کا ورنہ ترجمہ وہی ہے جو فالوورز ہیں اور یہ لیڈر جو ہیں یہ ان سے بڑوں سے کہیں گے کہ تم ہمیں کشاں کشاں اس منزل میں لے آئے ہو کیا الفاظ ہیں قرآن کے عزیزان منصورہ ابراہیم میں جو ہے کہ وائے بر حال برحال آ جس کے کارواں سالار اس قوم کو اس منڈی میں لے آئے جہاں اس جن سے کاسد کا کوئی خریدار نہیں بلا الفاظ ہوتے ہیں اس انہوں نے اس کارواں کو اس منڈی میں آ کر اتار دیا جہاں اس جن سے کاسد کا کوئی پوچھنے والا نہیں وہ یہ ان سے کہتے ہیں کہ تم تو ہمیں بڑے بڑے سبز باغ دکھایا کرتے تھے یہ کہاں آ گئے تو تم اتنی ذمہ داری لیا کرتے تھے کوئی بات نہیں کچھ ہوگا ہم ذمہ دار ہیں صاحب تو کہا تم ذمہ داری لیتے تھے تو آج کچھ اس عذاب میں سے چھڑاؤ ہمیں کیا جواب ملے گا کال اللہ نس تکبر برنا کلن پیا وہ ان سے کہیں گے کہ اس جہنم میں تم ہی نہیں ہو ہم سب اس جہنم کے اندر ہے کوئی بھی ایک دوسرے کا عذاب ڈال نہیں سکتا معاف رکھیے شاید کوئی ڈوننی شروع ہو گئی برامدے میں آ جائیے کچھ آگے بڑھ آئیے اس کے نیچے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں قرآن بھی ان فالوئر کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہا ابھی وہ بتاتا ہے انہیں کہ تمہارا جرم کیا ہے دوسرے مقام پہ ہے تینتیس بٹا چھیاسٹھ ساٹھ thirty three over double six six seven تو ملب وجوہ ہوں فنر یقول یا لیتنا عطان اللہ و اطان رسول و ربنا انا عطان سادتنا و کبرا انا الفاظ آ گئے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بت ہیں معدود السبیل وہاں یہ جو فالوئرز ہیں یہ کہیں گے کہ ایک آش ہم خدا اور اس کے رسول کی عقائد کرتے صحیح نظام خداوندی کی عقائد کرتے اس کے بجائے ہم نے اپنے انا و کبرا انا یہ دونوں آ گئے اس میں یہ آج کی اس میں سیاسی لیڈر بھی انا اور یہ مذہبی رہنما بھی انا ہم نے ان کی عقائد کی اور انہوں نے ہمیں خدا کی طرف جانے والے راستے سے گمراہ کر دیا یہ علماء و مشاہد کے متعلق تو قرآن نے بے تصریح کہا ہے محمدہ پینتیس ہے سورہ توبہ کی کال بنوا ہوا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ یہ احبار و روحبان یہ سب دونوں انس دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف تمہیں لیے چلے جا رہے ہیں حالانکہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہیں یہ کتاب تو کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتی عزیزان من فریب نفس کے لیے بہرحال کہ ہم نے ان کی عطایت کی اور انہوں نے ہمیں بھی ڈبو دی اور کہا کہ ربنا آتے ہی من العذاب ہمارے پروردگار ٹھیک ہے ہم تو ہیں ہی جہنم کے اندر کم از کم انہیں دگنا عذاب دو ایک تو اس لیے کہ یہ خود غلط راستے پہ چلے اور دوسرے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی غلط راستے کے اوپر چلایا تھا تو ہمارے جرائم جو ہیں ان کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے دوہری ذمہ داری چونکہ ان پہ عائد ہوتی ہے اپنے جرائم کی اور جو ہم نے جرائم کیے ان کے بھی یہ حقیقت میں مجھے ابتدائی یہی تھے ان کو دوہرا عذاب دو تو گویا اکہرے عذاب تک تو یہ ہو گئے موتر انہیں دوہرا عذاب دو معلوم ہے کیا جواب ملتا ہے قرآن کریم یہاں افراد سے ذکر نہیں کرتا پارٹی سے ذکر کرتا ہے سات بیٹا اڑتیس ہے زبان تھری اوور تھرٹی ایٹ وہ کہتا ہے جہنم کی کیفیت یہ ہوگی ایک قوم ایک فریق ایک پارٹی پہلے جہنم کے اندر آ جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسری پارٹی ہوگی وہ ان کے بعد آئے گی یہ دوسری پارٹی کون ہے جس نے پہلی پارٹی کی تکلیف کی تھی اس کی روش پہ چلے تھے اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے یہ ٹھیک ہے کہ اس اعتبار سے ابتدا تو انہوں نے کی تھی جو پہلے آئے ہیں لیکن یہ ان سے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے علامہ داخلت امت ان لائنت اختہ کیفیت یہ ہوگی کہ اس دنیا میں تو سب ایک ہی تھے بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے بڑے خوشگوار تعلقات تھے اس ہاتھ باہمی کیا ہوا تھا ان لوگوں نے ایک جماعت بنے بیٹھے تھے وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ یہ جو بعد میں آنے والی جہنم میں ہے وہ پہلے آنے والوں کے اوپر لانت کریں گے ستیہ ناش تمہارا خود تو ڈوبے تھے سنم ہم کو بھی لے ڈوبے تم تم نے تو جہنم میں آنا تھا ہمیں بھی اس جہنم میں دھکیل دیا کالت اخرا ہوں بے ہوں ربنا ہاؤ ادلونا فعت عذابن زیفم من النار یہ بعد میں آنے والے خدا سے کہیں گے کہ بروردگار انہوں نے ہمیں تباہ کیا تھا اس لیے انہیں دوہرا اور دگنا عذاب دو وہی جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں انہیں دگنا عذاب دو آپ کو پتا جواب کیا مل رہا ہے خدا کی طرف سے لے کل زیف نے کہا کہ دونوں کو دگنا دگنا عذاب انہیں اس لیے کہ ٹھیک ہے خود گمراہ ہوئے اور تمہیں گمراہ کیا اور تمہیں اس لیے کہ انہیں تو ان کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا حضور تم نے بنایا جناب تم نے کیا تم نے اگر لیڈر نہ بنا دیتے تو انہیں پوچھتا کام تھا ان کی قوت تو تمہارے زور کے اوپر تھی اس لیے انہیں اگر تم کہتے ہو کہ دگنا آزاد دیا جائے ایک ان کے جرائم کا اور یہ ایک جو تم تمہیں گمراہ کیا ان جرائم کا تمہیں دگنا آزاد اس لیے ہے کہ تم نے ان کو لیڈر بنایا اس لیے انہوں نے جو جرائم کیا ہے اس کی قوت کا موجب تو تم ہو غلط معاشرے میں عزیزہ نے من کوئی بھی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا ہمیں اس فریب سے مبتلا نہیں رہنا چاہیے کتنی عظیم بات یہ کہہ گیا ہے کہ ان کی اپنی قوت و طاقت تھی کیا یہ تو تمہارے بل بوتے کے اوپر یہ کچھ بنے ہوئے تھے جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے اس دور میں تو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آ سکتی کہ یہ عوام کے بنائے ہوئے صاحب اقتدار کس طرح ہوتا ہے اقتدار ان کے پاس اس زمانے میں تو ملوکیت تھی وہ ہر صاحب قوت شمشیر کے زور پہ آ کے اقتدار حاصل کر لیتا تھا اس میں تو یہ جو محکوم تھے ان کا جرم یہی تھا کہ محکومی پہ یہ کنائت کر جاتے تھے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے تھے محکومیت پہ قرآن اس کو بھی بڑا جرم قرار دیتا ہے کسی غلط بات پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے قرآن کہتا ہے لیکن وہاں پھر بھی یہ صورت تھی کہ وہ بزور شمشیر آ کر قوت اختیار حاصل کرتے تھے یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا ہی دیا ہوا اقتدار ہے جو ان کے ہاتھ میں آیا تھا آج کے دور میں تو نکھر کے سامنے آ گیا ہے ارے تم انہیں اگر ووٹ نہ دیتے تو یہ کس طرح سے آ جاتے مطلب کے اوپر یہ تو تمہارے ووٹوں کی تعداد پہ صاحب اقتدار بنے ہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ صاحب یہ جرائم ان کے کیے ہوئے ہمارے کیے ہوئے نہیں ہیں تم نے تو ان کو اس قابل بنایا کہ یہ جرائم کر سکتے اس لیے اگر ان کے لیے دگنی سزا کا مطالبہ کر رہے ہو تو دگنی سزا تمہیں بھی ساتھ ملنی چاہیے اور ملتی ہے عزیز مان غلط نظام کے جو تباہ کن عواقب و نتائج ہوتے ہیں ان میں کبھی بھی یہ عوام بخشے نہیں جاتے الگ نہیں کیے جاتے اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جو قرآن بتا چودہ سو سال پیشتر میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو نظام ہے کس وضاحت سے اس کو یہ بیان کیا ہے اور یہ وہ نظام ہے جسے ابلیس بڑے فخر سے پیش کرتا ہے آج یہی جمہوری نظام میں کئی دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے ارمغان حجاز میں جو ان کی نظم اردو کی ہے آخری بڑی لمبی نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا وہ بڑے غور سے پڑھنے کی ہے یہ ہے میرے ذہن میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ کیا تھا کہ خاص نشست میں خاص تقریب میں غالباً میں نے یہ پوری نظم پیش کی تھی تمام سندوں حوالوں کے ساتھ اور دور حاضرہ کے تقاضوں کے متعلق پوری نظم تو نہیں یہ آج کے اس قرآن کے عنوان کے نسبت سے چند اشعار اس کے یہ پیش کرتا ہوں وہ ہے بڑی دلچسپ چیز علامہ نے بھی یہ چیزیں جو ہیں محاکات انداز محاکاتی انداز میں ڈرامائی انداز میں پیش کیا وہ کہہ یہ رہا ہے کہ کیبنٹ ہو رہی تھی اس میں وزیر اعظم جو تھے یا صدر مملکت جو تھے وہ خود ابلیس تھے اور باقی ان کے مشیر تھے وہ درا یا مشیر اور وہ ریویو کر رہے تھے معاف رکھیے گا انہوں نے جانم میں ٹھنڈا پانی غلطی سے دے دیا وہ ریویو کرتے ہیں جو انہوں نے نظام ابلیسی کام کیا ہوا ہے اس کے متعلق اس کے نتائج کیا ہوئے کوئی خامیاں رہ گئیں کیا کیا چیزیں برامد ہوئیں آئندہ پروگرام کیا ہے کیا کرنا ہے تو ان میں سے ہر ایک مشیر یا وزیر اپنی اپنی وہ جو شعبہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے منسٹری ہوتی ہے اس کی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں نے اپنے یہاں یہ کیا انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اپنے شعبے میں یہ کیا ہے <coughs> وہ سنتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی تنقید بھی کرتا ہے اور آخر میں پھر بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ ناکام ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کرنا کیا چاہیے بڑی عجیب نظم کرنا کیا چاہیے میں ابھی بتا دوں یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی نظام سے ہمیں ڈر نہیں ہے کسی قوم سے ہمیں خطرہ کچھ نہیں ہے ایک ہی ڈرنے کی بات ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر محمد شرح پیغمبر کہیں بس یہ ہے کرنے کا کام باقی سارے نظام اپنی موت آپ مر جائیں گے یہ جو قرآن کا نظام ہے یہ ہے جس سے خطرہ ہے ابلیسی نظام سے خطرہ ہے ابلیسی نظام کو اور اس کے لیے میں پروگرام تمہیں دیتا ہوں اور پروگرام یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح ہو گاہ میں پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں انہیں اور پھر ستے خیرا ہے اس نظم میں پہلا مشیر پیش کر رہا ہے یہ ابلیسی نظام جو ہے جس میں قوموں کو معقوم رکھا جاتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ ملکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام خوئے غلامی میں مجبور جبرن کسی کو غلام بنا لینا اور بات ہے اس میں ہوئے غلامی کا پیدا کر دینا اور پھر اس میں ان کا پختہ ہو جانا یہ ہے اصل چیز ابلیسیت پختہ تر اس سے ہوئے ہوئے غلامی میں عوام اور سنیے کہ کیا کس طرح سے پختہ تار ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام عزیزہ نے من غور کیجیے میں نے کہا کہ فرصت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھاؤں ایک ایک لفظ اس میں سمجھنے کا ہے آپ کے ہاں کے سارا مذہب ساری شریعت بلکہ آگے چل کے کہتا ہے سارا تصوف کیا ہے جھکنا جھکنا جھکنا ہر صاحب قوت کے سامنے جھکوں گا ان کے ساری عزت معقومیت ہو یا کت مسیح کہتا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی نماز جو ہے اس میں قیام آتا ہی نہیں ہے سجدہ ہی سجدہ سجدہ ہی سجدہ کسی کے سامنے باطل کے سامنے کھڑے ہونا یہ ان کی نماز میں ہے ہی نہیں ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے نماز بے قیام اور آگے ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام اور یہ ہماری سے یہ تہم کی کرامت ہے کہ آج یہ ابلیس فخر سے پیش کر رہا ہے اپنا کارنامہ اپنی منسٹری کا یہ کارنامہ کیبنیٹ میں حضور وزیر اعظم کا صدر مملکت کے پیش کر رہا ہے کہ یہ ہماری سے یہ پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام اور آگے ہے کہ ہم نے اس کام کے لیے کیا کیا میں عرض کروں کہ یونان میں ایک چیز جس کے فلسفہ یونان کا کہتے ہیں اس میں فلسفہ نہیں ہے زیادہ اصل میں وہ لاجک ہے اسے منطق کہتے ہیں ہمارے ہاں اس کے لیے علم الکلام کی اس طرح آئی ہوئی مسلمانوں نے جب حاصل کیا یونان والوں کے ترجمے کی اپنے ہاں اس کو انہوں نے اختیار کیا اس کو اور اس کا نام انہوں نے علم الکلام رکھا منطق یا لاجک ارستو اس کا لابا ہے لاجک کا پلیٹو یا افلاطون وغیرہ کے ہاں فلسفہ ملتا ہے ارستو ہے لاجک کا لابا اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ارستو کے لاجک کے متعین کیے ہوئے فارمولے آج تک اسی طرح چلے آ رہے ہیں انسانی ذہن کی گمراہی کے لیے منطق یا لاجک سے زیادہ کوئی اور حربہ مؤثر نہیں ہو سکتا ہوتا یہ کیا ہے صرف الفاظ کا گورکھ دندا کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر وہ کسی چیز کو ریالٹی میں کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی حقیقت میں بھی کوئی قدر یا اقدار ہیں جس چیز کو جو چاہے الفاظ کے ہیر پھیر سے ثابت کر دیتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ کہو تو ہم پیتل کو سونا ثابت کر دیں کہو تو سونے کو پیتل ثابت کر دیں اس قدر گرفت ہوتی ہے ذہن کے اوپر ان کے ان فارمولوں کی ان کے ان الفاظ کی کہ انسان کا ذہن اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ مؤثر حربہ یہ ہے انسان کے ذہن کو معروف کرنے کا الجھنوں میں ڈالنے کا پوچھو نہیں جس دور کے اندر یہ خود فقیر اس دور پورے سے گزرا ہے کیا کیفیت تھی پتہ نہیں وہاں سے کیسے نکل گیا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کچھ نہیں اس کے مقابلے میں یہ تو چیز ہے ذہنی منطق اور فلسفہ ذہنی چیز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں تصوف کو اختیار کیا گیا یہ ایجاد نہیں کیا گیا یہ بھی مانگ کے لیا ہم نے یہ بھی یونان سے لیا ہے تصوف کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے اس میں دماغ فکر ذہن خرد کو آنے ہی نہیں دیا جاتا لٹ دے کے اس کے پیچھے یہ دیتے رہتے ہیں تصور میں تصور کے اندر ہمارے ہاں یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنا کر دو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری انسان کی اپنی انڈیویجویلٹی اس کا تشخص اس کی خودی ہے اس کا آئمنیس سب ختم ہو جاتا ہے یہ باقی نہیں رہتا کافر ہوں جو میں سمجھوں کہ میں بھی کچھ ہوں جو کچھ ہے سو تو ہے میرا ایمان یہی ہے سنیے کیا کہتا ہے یہ ابلیس کا پہلا مشیر کہ ہم نے کیا کیا کہتا ہے کہ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی افیون تصور ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام وہ ہم چاہتے تو علم کلام کو بھی عام کر سکتے تھے قوالی سے مراد یہاں تصوف ہے وہ بھی تھا لیکن یہ جو مشرق کی تباہ ہے اس میں شروع سے ہی مذہب زیادہ مشرق کے اندر آیا ہے یہ جتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں آپ دیکھیں گے کہ مشرق کی طرف آئے مشرق کو عام طور پر جذبات پرست کہا جاتا ہے کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن میں تھا کہ منطق تو یہاں عام کروں ان مسلمانوں کے اندر لیکن میں نے یہ سمجھا کہ نہیں <clears throat> ان کے لیے زیادہ مؤثر حربہ جو ہے تصوف کا ہے تو میں نے یہاں تصد کو عام کر دی یہ تصوف جو ہے اقبال کے بہت کچھ لکھا ہے اس میں مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا جاد اس تصوف میں ہوتا ہی نماز بے قیام ہے اس دنیا سے ترک مادہ سے ترک ہر میٹیریل شہر کو قابل نفرت سمجھنا دنیاوی زندگی کو جیل خانہ قرار دے دینا اسے مردار سمجھنا ساری نگاہ جو ہے وہ اور عشرت کس قسم کی عشرت ایک خطرہ ہے دریا میں سنا ہو جانا چل بھائی یہ منتہا ہوتا ہے تو کے اندر طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسرشن اپنے آپ کی میک